فروا بن مسیک مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں سے نہ لڑوں جو ایمان نہیں لائے ہیں تو آپ نے مجھے ان سے لڑنے کی اجازت دے دی اور مجھے میری قوم کا امیر بنا دیا جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے میرے متعلق پوچھا کہ غطیفی نے کیا کہا آپ کو بتایا گیا کہ میں تو جا چکا ہوں مجھے لوٹا لانے کے لیے میرے پیچھے آپ نے آدمی دوڑائے تو میں آپ کے پاس آ گیا آپ اس وقت اپنے کچھ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا لوگوں کو تم دعوت دو تو ان میں سے جو اسلام لے آئے ان کے اسلام و ایمان کو قبول کر لو اور جو اسلام نہ لائے تو اس کے معاملے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں تمہیں نیا حکم نہ بھیجوں راوی کہتے ہیں صبا کے متعلق کلام پاک میں جو نازل ہوا سو ہوا اسی مجلس کے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صبا کیا ہے صبا کوئی سرزمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے آپ نے فرمایا وہ نہ کوئی ملک ہے اور نہ ہی وہ کسی عورت کا نام ہے بلکہ صبا نام کا ایک عربی شخص تھا جس کے دس بچے تھے جن میں سے چھ کو اس نے باعث خیر و برکت جانا اور چار سے بدشگونی لی انہیں منحوس جانا تو جنہیں اس نے منحوس سمجھا وہ لخم جزام غسان اور آملہ ہیں اور جنہیں مبارک سمجھا وہ ازد اشری ہمیر مزہج انمار اور کندہ ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انمار کون سا قبیلہ ہے آپ نے فرمایا اسی قبیلے کی شاخیں خس ام اور بجیلا ہیں حدیث نمبر تین ہزار دو سو بائیس یہ حدیث صحیح ہے